مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے جناؤں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جان